حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا میں نے بیس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد کی دو سنتوں اور فجر سے قبل کی دو سنتوں میں قل یا ایوہ الكافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھتے دیکھا ہے سنن نسائی حدیث نمبر نو سو ترانوے